ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے حدیث بیان کی کہا ہم سے وقی نے ابن ابی زیب سے انہوں انہوں انہوں نے نے نے قاسم بن بن بن عباس عباس سے سے عبداللہ عبداللہ عمیر شاید کہا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازمن نوے دن کا روزہ رکھوں گا ابو بکر کی روایت میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا آپ کی مراد آشورے کے دن سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سڑسٹھ